حضرات میرے لیے جلسہ کی اجازت نہ ملی اور سپیکر نہ لگائے گئے لیکن اور عزم کے ساتھ اس جگہ پہ تشریف فرما رہے اور آخر آپ کا ارادہ اسی طرح کے ارادے پر غالب رہا جس طرح کے ہمیشہ سے دستور چلا آیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی بات کا ارادہ اور عزم کر لیتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے عزم و ارادے کو شکست نہیں دے سکتی ارادوں کی پختگی کا اور آپ کی عظیمتوں کی ان کوششوں کاوشوں کے سمراج کا سرا پاکستان کی صورت میں بھی دیکھا جبکہ مختلف قوتیں اور طاقتیں اس بات پہ تلی کھڑی تھیں کہ پاکستان نہ بنایا جا سکے لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے ارادہ کیا اور پھر اپنے ارادے پہ ڈٹ گئے اور کائنات میں پاکستان کی صورت میں ایک نئے ملک کا ظہور ہوا پھر ہم نے آپ کے ارادوں کی پختگی کو سن تہتر اور چوہتر میں دیکھا جبکہ مسئلہ ختم نبوت کے لیے خیبر سے لے کر کراچی تک کے مسلمان کٹ گئے اور اللہ نے ان کے ارادوں کو غالب کیا پھر ہم نے ان ارادوں کی قوتوں اور اس کی جلوہ سامانیوں کو سن ستر میں دیکھا اس کے نتیجے میں نظام اسلام نظام مصطفیٰ کے لیے وہ تحریک چلی جس نے اسلام کے سامنے بند باندھنے والوں کو خط و خاشات کی طرح بہا دیا پھر ہم نے آپ کے ارادوں کو پچھلے دنوں دیکھا وہی لوگ جو قادیانیوں کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے ارادوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فضاؤں میں پھر ایک دفعہ سرور کائنات کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا اور انشاءاللہ جب تلک پاکستان کے مسلمان زندہ ہیں اور اپنے عدائم اور اپنے ارادوں پر قائم ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کے ارادوں کو شکست نہیں دے سکتی میں مختصر بات کروں گا صبح میری لاہور میں میٹنگ ہے دوستوں کا پروگرام تھا کہ دس بجے سے گیارہ بجے تک گیارہ بجے تک تقریر ہوگی لیکن بہرحال یہ اللہ والے ہم پہ مہربان ہوئے اللہ مہربان ہوا اللہ والا مہربان ہوا اور اجازت مل گئی وگرنا ہم نے اور میں کہتا ہوں اس اللہ والے نے ہم پہ مہربانی نہیں کی کراچی کی انتظامیہ پہ مہربانی کی ہے وگرنا ہم جیسے لوگوں کا جلسہ بند کروا کے اس نے ماتمی کروانا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں جو پھر ایک دفعہ کسی کا قصیدہ پڑھتے ہیں جب تک وہ بارڈر پار نہیں ہو جاتا قصیدہ پڑھنا نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں انہی پر مہربانی کی ہے اور کئی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے جلسوں کو بند کیا اور یا پھر خود بند ہو گئے یا بور یا بستر باندھ کے چلے گئے ہم نے دیکھا ہے بہت سو کو اور مولویوں سے لڑنے والا کبھی سلامت نہیں رہتا ہے یہ بات میری یاد رکھ لو شاید مستر پارس کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ نہیں میں نے کہا تھا یہ ایم آر ڈی کا جلسہ نہیں ہے کہ تم نے پکڑا جیلوں میں بند کیا اور چلے گئے یہ مولویوں کا جلسہ ہے مولویوں کو جیلوں میں بند کرو گے تو انشاءاللہ صبح کو قرآن پڑھیں گے رات کو تمہاری بربادی کے لیے بدعا کریں گے یہ تو پھر ہمارا تو یہی کام ہے ہم تو دو ہی باتیں جانتے ہیں اس لیے ہم سے لڑنا کوئی اچھی بات نہیں اور ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ مسئلہ مانا ہے ایسے ہی منظور شور مچا رہا تھا مانا ہے مانا ہے کس نے مانا ہے ہم نے منوایا ہے کون مانتا ہے یہاں ہم نے منوایا اور میں ان لوگوں کے خلاف ہوں کراچی والوں سن لو انتظامیہ تم بھی سن لو سی آئی ڈی والوں تم بھی نوٹ کر لو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اور یہ اعزاز اگر کسی کی طرف جاتا ہے تو پاکستان کے ان جیالوں کی طرف جاتا ہے جنہوں نے سرور کائنات کی ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ لٹانے کا ارادہ کر لیا تھا وغیرہ اگر نا اگر صدر صاحب نے ماننا تھا تو سات سال پہلے کیوں نہیں مانا ہے سات سال پہلے نہیں مانا اب مانا جب مولویوں کے اور آپ کے تیور کو بگڑا ہوا دیکھا اور جب مومنوں کے تیور بگڑ جاتے ہیں تو پھر کائنات پر زلزلہ داری ہو جاتا ہے شکریہ کس کا ادا کریں ہم نے بھٹو سے بھی چوہتر میں منوایا تھا مسئلہ ضیاء الحق سے بھی ہم نے منوایا بھٹو کی بھی گردن پہ پار رکھ کے منوایا تھا اور آج کی بھی گورنمنٹ نے ٹھنڈے پیٹوں نہیں مانا ہے پتا چل گیا تھا پابندیاں لگا کے قید کر کے کہ مولوی بفرے ہوئے اور ان دو چیزوں کا جب بفر جائیں تو کوئی سامان نہیں جب سمندر بفر جاتا ہے تب بھی کوئی علاج نہیں جب مولوی بفر جاتا ہے تب بھی کوئی علاج نہیں یہ بات یاد رکھو تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ مہراج کا واقعہ ایک خصوصی درس لیے ہوئے تھا اپنے اندر رب کائنات نے جبریل کو بھیجا دو چیزوں کے اظہار کے لیے جو میرے محبوب کو بلا کے لاؤ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا کے لال کا نام ہر زمین سے مٹا دیں گے اور ان کو کہو اور مکہ سے آمنا کے لال کا نام مٹانے والوں سن لو ہمارا پہنا کا دکر میں نے محمد کے نام کو آسمان کی بلندیوں پہ لکھ دیا ہے تم کہتے ہو ہم زمین سے مٹا دیں گے تم زمین پہ مٹانے والے جاؤ اس کو روک کے دکھاؤ اس کی سواری آسمانوں پہ جا رہی ہے تم نے کہا ہم اس چراغ کو جلنے نہیں دیں گے یوری ڈونا نور اللہ ہے بے اپنا اللہ ہو اللہ ان یتم نورا بلو کرے ہلکا پھر تم نے کہا ججا نہیں رہا گسار بیوی نہیں رہی کان ہے اس کو بنا دینے والا کہا پنا دینے والا جبریل کو بھیج کے اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے ذرا راستہ روک کے دیکھو تو صحیح ذرا جاؤ جبریل بلا کے لاؤ ایک بلایا اس لیے کہ کائنات جس کو مٹانا چاہے وہ نہیں مٹتا رب جس کو اٹھانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت کو کہنا سکتی رب نے درس دیا ہم نے کہا مٹا دیں گے مکہ کی واسوں سے مکہ کے بازاروں سے مکہ کے گلی پوچوں سے اور مکہ یہ تو بستی مبارک محدود ہم نے اسے آسمان کی بے بےکرا وسطوں سے اوپر اپنے پاس بلایا جاؤ اسے محدود کر کے تو دکھاؤ جبریل آئے اور ذرا سبق دیکھنا سرور کائنات اٹھے کہا آقا تشریف لائیے سرور گرامی باہر نکلے براق باہر کھڑی ہے حضور نے براق کو دیکھا جبریل یہ کیا ہے عرب کی آقا یہ سواری ہے جو آپ کے لیے آپ کے رب نے بھیجی ہے کا سوار ہونے لگے براک بدکنے لگی جبریل نے آگے بڑھ کے لگام پکڑی براک کو خطاب کیا براک تھم کے رہو آج تجھ پہ وہ شخصیت گرامی سوار ہونے لگی کہ ایسی سواری نہ کسی زمین پہ دیکھی نہ آسمان پہ دیکھی کیا میں چل رہی ہو اور ذرا یہاں رک جاؤ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی کے مقام کی سربلندی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انہیں نوری قرار دیا جائے وہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تو صحیح کہ وہ کون ہے جس کی سواری کی لگام نوریوں کے سردار نے تھامی ہوئی ہے نوری ہونا اگر یہ باعث فضیلت ہوتا تو فاطمہ کے بابا کی عائشہ کے شوہر کی ابو طالب کے بھتیجے کی اور عبداللہ کے بیٹے کی سواری کی لگام نوریوں کا سردار نہ تھامی اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ہم نے بشر کو وہ فضیلت بخشی جو نوریوں کو اور نوریوں کے سرداروں کو بھی نہیں بخشی ہم نے بخشی اور مجھے تو سمجھ نہ آئے نہ جانے جس کو سمجھ آئے وہ مجھ کو سمجھا دے کہ ایک کا بیٹا ہے ایک کا باپ ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا نانا ہے کسی کا داماد ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہے پھر کہاں سے ہے کوئی بتلاؤ تو صحیح کہ کسی نے جبریل کے باپ کا نام سنا ہے کسی نے میکائیل کے بیٹے کا نام سنا ہے کسی نے اسرافیل کی بیوی کا نام سنا یارو جب تم بھٹکنے پہ آئے تو ویسے ہی بھٹک گئے اور لوگوں نے ایسے مسلوں کو بھی اختلافی بنا دیا ہے جن کے اختلافی بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو یاروں نے یہ بھی بحث شروع کر دی ہے اگر بشر نہیں تھا تو شادی کس طرح ہوئی بچے کیسے ہوئے گھر کیسے پیدا ہوئے لوگوں نے عجب مسئلے بنائے رب نے بتلایا کہ بشر کا مقام کیا ہے کاچو نوریوں کے سردار ہو اس بشر کی سواری کی لگام تھامو جبریل نے لگام تھامی اور کیا کہوں مسلمان تیری عقیدت نے کیا کیا کرش میں دکھائے تو نے میرے نبی کی سواری کی تصویر بنائی تو چہرہ عورت کا لگا دیا تیرے ذہن پہ عورت اس طرح مسلط اور تیرے افکار پہ جنس اس طرح شکار اس طرح سوار کہ نبی کی براق کی تصویر بنائی اس نبی کی جس کی پاکیزگی اور تہارت کا عالم یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورتیں اس نبی کے پاس آتی کائنات کا امام اپنی امت کی عورتوں سے بھی گفتگو فرماتا تو پردے کے پیچھے سے فرماتا اس نبی کی سواری کی تصویر بنائی اور عورت کا چہرہ لگایا تمہیں حیا نہیں آئی تمہیں شرم نہ آئی تم نے کیا سمجھا ہے نبی کو اور میرا نبی اتنا پاک باس نبی کہ ایک عورت مسئلہ پوچھتے اسلام کی بات کرتے ہوئے جب چادر کو اٹھا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے نبی کی نگاہ اس کی انگلیوں پہ پڑتی ہے تو کائنات کا پاک باز انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے بی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لو محمد کسی غیر محرم عورت کی ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اتنا ہے اور تم نے اس کی سواری کی تصویر بنائی اور چہرہ عورت کا لگایا اس کا نام عشق ہے خدا یہ عشق تمہیں مبارک کرے اس عشق نے ہم نے بڑے لوگوں کو گلے میں پٹکا ڈالے ہوئے دیکھا ہے یہ عشق تمہیں مبارک ہو ہمیں خدا اس عشق سے محفوظ رکھے ہمارا عشق ہماری محبت اس طرح کی جس طرح کے آمنا کے لال نے بیان کی ہے ہم نے محبت بھی کی دوسری انداز کی سواری پہ سوار ہوئے میرے آقا نے کہا اس نے پہلا قدم اٹھایا اور دوسرا قدم وہاں پہ رکھا جہاں تک محمد کی نگاہ کام کرتی تھی زبر کی پہلی منزل بیت المقدس میں اور ذرا آج مسئلہ میں راج بھی سمجھ لینا اور ختم نبوت کا بھی سمجھ لینا پہلی منزل مسجد اقسا میں جبریل نے کو تھاما میرے آقا کو اتارا سرورے کائنات نے دیکھا کہ مسجد میں سفید بندی کھڑی ہے جبریل یہ کون ہے جو سبے باندھے ہیں کہا اللہ کے آخری نبی یہ آدم سے لے کے عیسا تک وہ سارے نبی ہیں جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں کہا جبریل یہ کیوں کھڑے کہا کا نماز کے لیے کھڑے ہیں کہا جبریل ان کو کس کا انتظار ہے کہا آمنا کے لال ان کو اپنے امام کا انتظار ہے آقا نے پوچھا جبریل ان میں ابراہیم خلیل بھی ہے ان میں اسماعیل سبھی بھی ہے ان میں یوسف ابن کریم بھی ہے ان میں موسا کلیم بھی ہے ان میں داود بھی سلیمان بھی ہے اب کون امام کا انتظار ہے جبریل نے یتیم مکہ کو کندھے سے پکڑا صفوں کو چیرا اور ساری صفوں کو چیر کے مسلے پہ کھڑا کر کے کہا ان کو تیرا انتظار ہے اور لوگوں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج میراج پہ جاتے ہوئے پہلی منزل پر پڑاؤ کیوں ہوا آقا کو بیت المقدس میں کیوں اتارا گیا مسجد اقسا میں کیوں ٹہرایا گیا اس لیے ٹہرایا گیا کہ رب نے کائنات والوں کو بتلانا تھا میں نے یتیم مکہ کو آنے والوں کا امام بنا کے ہی نہیں بھیجا بلکہ جانے والوں کا بھی امام بھی بنا دیا ہے وہ آنے والوں کا بھی امام وہ جانے والوں کا بھی امام اور اسی لیے اس نے کہا لو کا نموسا حین لما مسیاہ الباہی اگر آج موسا بھی آسمان سے دنیا میں نئے سرے سے زندہ کر کے بھیجے جائیں اس کو بھی میری امامت مارنے بغیر کوئی چارہ کار نہیں محمد کی امامت مانے ایارو موسا تو محمد کی امامت مانے اور انگریز کا پٹھو اپنی امامت منوائے ہم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور امامت کے لیے ذرا مسئلہ سمجھ لو انگریز کی نگہ انتخاب پڑی تو کس پہ پڑی میں نے کہا ہے اور کہا کرتا ہوں غلام احمد قادیانی کا وجود صرف ختم نبوت پہ ڈاکہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے ایمان کا مزاق بھی ہے اس لیے کہ انگریز نے مسلمانوں کے سینے میں خنجر کاڑا اور کہا تم اپنے آپ کو اپنے نبی کا پریستا اپنے نبی کا شہدا ایمان کا ان کے اسلام کا نبی سے ان کے پیار کا مزاق اڑایا اور آج آج بعض پڑھے لکھے بیوقوف ہم سے یہ کہتے ہیں ان پر رحم کرو اور ایک وہ خاتون سے کیا سننا چاہتی ہو کہتی ہے میں مرزیوں کے حقوق کے لیے لڑوں گی میں نے لاہور میں کہا اپنے سسر کے حقوق کے لیے تو تجھ سے لڑا نہیں جا سکا ہے یہ مرزئی تیرے سسر سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے اپنے حقوق کے لیے تو لڑ لو ان کے حقوق غلام احمد کا وجود مسلمانوں کے ایمان پر تازیانہ نہ تھا اس لیے چاہتا تو کسی بہتر آدمی کا ایمان بھی خرید سکتا تھا پیسے سے تو بڑے بڑے لوگ بک جاتے ہیں اس نے جان بوجھ کر اس آدمی کے سر پہ جھوٹی نبوت کا تاج رکھا جو نبی ہونا تو بڑی بات ہے انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں تھا انسان اور بات میں کہتا ہوں ہم نے کبھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہم کہتے ہیں الفضل ما شاہبت پہ لاد جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے اور سن لو انہیں کا مطلب کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہیں کی میں سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی ذرا سنو تو صحیح کہتا کون سے اس کو اپنا بیٹا ہائے میرے اللہ تیری قدرت پہ قربان تو انہیں واقعات کو دشمنوں کی زبان سے کس طرح محفوظ کروایا تاکہ آنے والی نسلیں اس مہ طیبہ کو بھی دیکھیں اور اس کرم خاکی کو بھی دیکھیں دونوں کی باتوں کو محفوظ کیا اس کی بات اس کا اپنا بیٹا مرزا بشیر سیرت المحدی میں لکھتا ہے بشیر الدین محمود نہیں بشیر ایم اے دوسرا اس کا بھائی اپنے باپ کی سیرت لکھتا ہے سیرت المہدی بھی ہے میرا باپ اتنا سادہ تھا سادگی بیان کرتا ہے کہ ایک ایک مہینہ غسل نہیں فرمایا کرتے تھے سادگی بیان ہو رہی سبحان اللہ انگریز میری آواز اگر کسی ان تک پہنچے تو ان کو کہو کہ تمہارے اس نے کمالات کی خیر تم نے چنا بھی تو کیسا ہیرا چنا ہے کہا ابا جی ایک ایک مہینے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے تارا سنگ کا بیٹا ہے نا وساخی بھی وساخی غسل کرتا ہے کہا سادہ اتنے تھے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں پندرہ پندرہ دن کپڑے بھی نہیں بدلتے تھے اور ایک دن گھر آئے اتنی بدبو جس میں مبارک سے آ رہی تھی کہ میری اما جو اس کی بیوی ہے جو مرزا صاحب کی پتا نہیں تھی کہ نہیں <laughs> اس کی میں نہیں کہتا یہ بھی بتلاؤں گا خود کہتا ہے اب آئی ہے بات تو سن لو سننی ہے بات بلو منگا پچھلا ٹبر میں سننا چاہتا اور سننی ہے کہ نہیں کہتا ہے کہتا ہے سارے نبیوں کو جو موج سے ملے ہیں ان کی تعداد ہے تین لاکھ دو گولڑی میں لکھتا ہے سارے نبی سرور کائنات سے لے کر آدم تک جتنے نبی ہوئے ان سب کو جو موج سے ملے ان کی تعداد کتنی ہے تین لاکھ کہنے کا مجھ اکیلے کو جو موج سے ملے ہیں ان کی تعداد دس لاکھ ہے ایک اکلا ہی سوال ہوتا ہے کہتا ہے مجھ کو جو موج سے ملے ان کی تعداد کتنی ہے دس لاکھ تو آگوں نہ لڑکتا ہے میرے ساتھ سن سندروں میں کریں یہ سن لو گے تو اگلے سال میئر ہو جاؤ گے یہ جی جتنی میئر میں جاؤ گے کہا کہ مجھ کو جو موج سے ملے ان کی تعداد دس لاکھ حضرت جی ہم نے موج سے دیکھے ہیں نبیوں کے ایک نبی کو موج سے ملا مردہ سامنے پڑا تھا تم بے اللہ اٹھاؤ میرے رب کے حکم سے ہائے رب کا حکم کا نام آیا ہے تو ایک کراچی کا مولوی یاد آ گیا ہے اس نے کہا نبی تو رب کا نام لے کے زندہ کرتے تھے میرا پیر بین بجا کے زندہ کرتا تھا میں نے کہا پیر نہ ہوا سپیرا ہو گیا نا بین تو سپیرے ہی بجاتے ہیں پیر تو نہیں بجاتے تو اس نے کہا میرے دس لاکھ موج سے ہم نے کہا ہم نے موج سے نبیوں کے دیکھے ایک نے کہا کام بیس اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھا نکالا تو سورج اور چاند دیکھ کے شرما رہا تھا ایک کا موجہ دیکھا کہ وہ چلا بچے کے شہرت میں چھری رکھی بچے نے کہا بابا آنکھیں بند کر کے چلاؤ کہیں ہاتھ میں لفزش نہ آ جائے خدا ناراض نہ ہو جائے موجنا دیکھا چھری چلی اسماعیل مسکرا رہا تھا اور جنت کا دمبا کٹ چکا اور قیامت تک کے لیے یہ رسم بن چکی موجہ دیکھے اور پھر اپنے آقا کا موجہ دیکھا ایک کا موجہ دیکھا کہ کون آتی تھی جنگل بیابان کہا نبی تیرے ساتھی اور پیاسے مر جائیں نبی نے لاٹھی اٹھائی پتھر پہ ماری بارہ چشمے پھوٹے پھر ہم نے اپنے آقا کا موجودہ دیکھا کہ وہاں مردہ تھا اس کو زندہ کیا اس میں روح تو تھی نا مردہ کس کو کہتے ہیں جس کے اندر روح ہو اور پھر نکل جائے ہم نے دیکھا اپنے آقا کا کہ عیسا نے تو روح کو پلٹا دیا اور میرے آقا نے کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا رو نہ تھی اس طرح بلک کے رونے لگا جس طرح اپنی گود سے جدا ہو کے روتا ہے وہاں تو روح تھی اور چلی گئی یہاں تھی بھی نہیں اور اللہ نے روح ادا کر دی وہاں موج نے دیکھا کام نے پانی مانگا نبی نے پتھر پہ لاٹھی ماری چشمے پھوٹے اور چشمے پتھروں سے ہی ٹوٹتے چشمے پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں اور یہاں نبیوں کا سردار کھڑا ہے آقا کلیم کے ساتھیوں کو پیاس لگی تھی پتھر سے چشمے ٹوٹے تھے ہم کیا کریں آقا نے دست مبارک اٹھایا کہا کلیم کا معجزہ پتھر کا اور پتھر سے چشمے پھوٹے ذرا محمد کی انگلیوں کو تو دیکھو اور چشمے کائرات میں دیکھا کہ پانچوں انگلیوں سے اس طرح پانی بہ رہا ہے جس طرح آبشاروں سے پانی گرتا ہے کہا موسا کا معاوضہ کہ پتھر وہی رہا قوم گزر گئی اور محمد کا معاضہ کے چشمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں معاجے ہم نے دیکھے حضرت جی تم بھی اپنا معاضہ کوئی بیان کر دو تمہارا معاوضہ بھی دیکھے دس لاکھ تین لاکھ کے مقابلے لگے میرا معجزہ یہ ہے جب میری آخری شادی ہوئی تو میری عمر باسٹھ سال تھی ہاتھ میرے خراب تھے دانتوں کو کیڑا لگا ہوا تھا آنکھ دونوں کھلتی نہیں تھی بایاں بازو تھوڑی سی اس میں جان اور دائیں میں بالکل قوت نہیں تھی نماز پڑھتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑا کرتا تھا سل اور تبدیل کی بھی تھی دورانے رات بھی دورے پڑتے تھے اور گھر والے اس طرح باندھتے تھے جس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے سیرت کا والا ہے کہا سنسل بال بھی تھا اور اس سے آگے قوت مردمی بھی نہیں تھی یہ حضرت صاحب کے الفاظ جاؤ کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا الہی ظہیر پر اس حوالے کے لیے مقدمہ چلائے کعبے کے رب کی قسم ہے اگر حوالہ نہ دکھاؤ تو زندگی میں محمد کے ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا اور اگر حوالہ سچا ہو اور میں جھوٹا محمد کا ممبر چھوڑ دوں گا حوالہ سچا ہو تو اس جھوٹے کا دامن چھوڑ دوں سن لو حوالہ کہا قوت مردمی بھی نہیں تھی حکیم نور الدین کو پتا چلا اس نے لکھا جی شادی نہ کرو کتنے کا ڈر ہے اچھی بات لکھی نہیں کہا شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے حضرت صاحب کی مت ماری گئی ہے کہتے ہیں لوگوں کے روکنے کے باوجود میں نے شادی کر دی میں نے شادی کہتے ہیں باوجود اس بات کے کہ قوت مردنی نہیں تھی ابھی نو میں گزرے کے بچہ پیدا ہو گیا خدا کی قسم یہ لکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی انگریزی اور عربی کتاب میں لکھا حضرت جی اگر اس کا نام موجودہ ہے تو یہ تو آپ کی بیوی کا ہے جس نے بغیر خامد کے بچہ پیدا کر دیا ہے آپ کا موجودہ کیا ہے اس میں موجودہ تو بیوی صاحب کا ہے نبی تو اس کو بننا چاہیے تھا یہ موجودہ ہے دیکھو انگریز نے مسلمانوں کا مزاج کیسے اڑایا کہتا ہے تیرت المحدی میں بچہ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اس اما جان نے حضرت صاحب کو گھر میں آتے دیکھا رو سے دماغ پھٹ گیا دوپٹہ اپنی ناک پہ رکھ لیا کہ حضرت صاحب کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے برداشت اور اس کا نبی بنایا کس کا مزاق اڑانے کے لیے اس کائنات کے امام کا مزاق اڑانے کے لیے جس کی بہارت باقی اس کی کالم یہ ہے کہ تیرے آقا کا حوالہ بیٹے نے لکھا اور میرے آقا کا حوالہ میرے آقا کے غلام نے لکھا یہاں مرزا بشیر نے سیرت المہدی میں لکھا اور میرے آقا کی بات کو شمائل ترمزی میں امام ترمزی نے لکھا کہا ابو را ایک دن میرے آقا کی بات گئے دروازے پہ دستک تھی پوچھا گیا کون ہے کہا خادم و رسول اللہ ابو ریرا سرور کائنات کا غلام ابو ہریرا ہے اندر سے ام المومنین نے جواب دیا ابو ہریرا آقا گھر میں نہیں ہے ہائے ابو ہریرا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں آقا کے باب علی سے پلتا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہی کہ میرے آقا کہاں گئے ابو ہریرا کیوں نہ پوچھا کہا بابے علی سے پلٹا گلی میں کھڑا ہوا خوشبو کو سونگا جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی اس طرف چل پڑا مجھے پتا چل گیا کہ میرا آقا اسی طرف کو کیا یہ اس کے ساتھ ملا اڑایا ہے مسلمانوں کے ہی منگ یہ وہ کملی والا آقا کہ جس کی خوشبو سے کائنات میں ہٹ پڑے اور اس نے تو کچا پیاز نہ کھایا اور جب اس کے ساتھی نے روتے ہوئے کہا آقا میرا کھانا پسند نہیں آیا تو آقا نے اس کے کندھے پہ تھپی دے کے کہا ساتھی تیرا کھانا محمد کو پسند ہے لیکن اس میں پیاز کچا ہے اور محمد ہلکی سی بو کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جو خوشبو والا ہے خوشبو والا تم نے ان پہ رحم کرو کہو میرا آج کی رات جبریل ان کو لے کے چلو اور آج ان کی تاج پوشی کرو لوگوں کو پتا چل جائے کہ یتیم مکہ آنے والوں ہی کا امام نہیں بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے آدم کا امام براہیم کا امام اسماعیل کا امام یوسف و یعقوب کا امام داود و سلیمان کا امام پہلوں کا بھی امام بعد میں آنے والے اور میرا آج نے طرف کیا کہ کائنات کے لوگوں کبھی مشکلات سے نہ گھبراؤ حق کی راہ میں تک جاؤ اور سمجھ ان نمال نے یسرن ان انلوص یسرا حق کی راہ میں چلنے والا قدم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا دنیا والے مخالف ہو جائیں حکومتیں لاٹیاں پر لیں پولیس والے پہرے بٹھا لیں کمشنر پابندیاں قائم کر دیں اسپیکروں کو بند کر دیا جائے جلسوں کو رو آج کرتی جائے آخر میں محمد کے غلام کامیاب ہو کے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت نبی کے نقشے قدم پہ چلنے والوں کو ناکام بنا سکتی یہ سبق ہے میرا آج کا میرا آج نے یہ درخت کیا کہ دنیا والوں نے سرور کائنات کے نام نامی کو مٹانا چاہا آپ کے اس میں گرامی کو دبانا چاہا عرش والے نے اپنے پاس بلا کے تھپکی دی مت گبراؤ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نیست کر سکتی اور جس کے ساتھ رب نہیں ہوتا بولو اور جس کے ساتھ جارج بش ہوتا ہے جس کے ساتھ صدر ریگن ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا سکتی اور ہماری آواز اگر پہنچے اسلام آباد تک تو پہنچ جائے صدر صاحب سن لو ہم کرسی کے طلبگار نہیں ہیں یہ بات ہم ہمیشہ دہراتے ہیں کہیں تمہیں وہم نہ پڑ جائے کہ ہم بھی کرسی چاہتے ہیں ہم تو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں ہم ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں ہم مالک ابن انس کے ماننے والے ہیں ہم احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں جیل کی سلاخیں پسند ہیں اقتدار پسند وہ اور ہیں وہ اور ہے وہ اور ہے ربر اسٹمپ وہ اور ہے ہمیں اقتدار کی ضرورت ہمیں اقتدار کی ضرورت اور بول لو ہمیں اقتدار کی ضرورت ہمیں کرسی کی ضرورت لیکن سن لو یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا سرور کائنات کے نام پہ بنا جب تلک جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے ہم اس ملک کو اللہ کے دین کی راہ سے ہٹتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں سن لو ہمارا مطالبہ صرف یہ نہیں تھا کہ قادیانیوں کی مسجدیں اور ابانیں ختم ہو جائے بس یہ مطالبہ ہے بس بولو صرف یہ مطالبہ ہے اور میں کراچی والے تمہیں سازش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں سن لو لاہور سے اس سازش کا آغاز ہو گیا ہے یاد رکھنا لوگوں تم بہت بھولے ہو تو ہم نے سمجھا قادیانیوں کا آرڈیننس آ گیا مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ ابھی حل مسئلہ اس دن حل ہوگا جب صدیق کا جھنڈا بلند ہوگا مسئلہ اس دن حل ہوگا جب صدیق کا جھنڈا جب فاروق کا درا بلند ہوگا جب عثمان کی تلوار بلند ہوگی جب علی کا لایا ہوا نافذ کیا ہوا قانون اس دن ہوگا مسئلہ حل کہتے کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی شاید کاری صاحب کو آتی ہو کہتے ہیں ہم نے کسی کی عزت لوٹی ہے ہم نے ہم نے کسی کی آبرو لوٹی ہے ہم نے مکان بنائے ہیں ہم نے کہا یہ صدارتی آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے جو صدر بنے وہ یہ کام ضرور کرے نفی کس بات کی کرتے ہو یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کام تم نے ضرور کرنے اور تم نے نہیں کی اور ہم پہ احسان کر رہے ہو یہ کس نے کہا سن لو کا آئی جی پولیس ڈاکوؤں کے ہاتھوں چار سپاہی چھڑوا کے آ جاتا ہے اور سنو ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے اگر سندھ کا آئی جی ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہم غریب کیسے کر سکتے ہیں ہمیں بتلاؤ حکومت کس مرد کی دعا ہے اگر تم لوگوں کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے تو گھر جا کے اللہ اللہ کرو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو ہم کو کہتے ہیں جی ہم دیا جلا کے تاجر پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں تم دیا بجھا کے بشک لیا کرو ہماری جان چھوڑو یہ کوئی کوالیفکیشن ہو گئے وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا ہے وہ چادر زمین پہ گر پڑی آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا بات دہلی لگے فرمایا لبے کا یا بنتا یہودی کی بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں محمد کی بیٹی ہے محمد کے ہی آبرو کی حفاظت کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ قانون آئے جب تک وہ نہیں آتا ہم مطمئن ہو سکتے کس کو دھوکہ دیتے ہیں